سننے والوں کی ملاقات پاکستانی فلموں کے مشہور کامیڈین نظر سے کروا رہے ہیں ان کا پورا نام ایس نظر حسین شاہ ہے یہ امبالا میں پیدا ہوئے سن انیس سو چوالیس سے آج تک بے شمار فلموں میں کامیاب اداکاری کر چکے ہیں ملاقات کروانے والے ہیں ایس ایم سلیم السلام علیکم نظر صاحب وہ کیا کیا سامان اٹھائے چلے آ رہے ہیں آپ یہ آپ کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا بٹوا ہے کچھ یہ شیشی ہے <laughs> ایک بڑا خوبصورت سا یہ چاندی کا بکس ہے کیا کیا ہے اس میں جی عرض یہ ہے کہ پہلے تو آپ کے سوال یعنی سلام کا جواب دوں یا ان چیزوں کی رودا درج کروں جس طرح میرے خیال آپ تشریف رکھیے شکریہ اور یہ اپنا سامان رکھ لیجیے وہ خاص سامان تو ہے نہیں اچھا پہلے سب سے پہلے جی آپ کے سلام کا جواب وعلیکم السلام <laughs> اب یہ ہے کہ اس میں ہے سگریٹ اور یہ ہے اس میں پان یہ ہاں۔ دیکھیے یہ چھوٹا سا خاندان یہ چونا کتا ہاں جی سب کچھ ہے ہمارے یہی دو چار شوق ہے پان کھا لیا سگریٹ پی لی اوفو یہ تو میں نے آپ دیکھا یہ آپ کا جو چشمہ ہے کوئی ہاں۔ خاص قسم کا معلوم ہوتا ہے ایک کمی ہے نہیں صاحب یہ ہے کوئی یہ فلمی فلمی خطے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ میرا اپنا ذاتی چشمہ تو اتفاق سے آج چوتھا روز ہوا اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی مجھے فرصت نہ ملی جو اس میں جڑوا لیتا لہٰذا اس وقت یاد نہیں رہا کہ ایک ٹانگ کا چشمہ لگا ہوا ہے <laughs> اچھا نظر صاحب یہ بتائیے جی کہ جب کبھی آپ کو کسی فلم میں کوئی کامیڈی رول ملتا ہے جی جی تو اس کی پسند میں آپ کا کچھ دخل ہوتا ہے ہاں جی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے عموماً مکالمے کم و بیش کر لیتے ہیں اور بہت سے جو ڈائریکٹر صاحبان سمجھدار قسم کے ہیں وہ جو ہم سچویشن پیش کرتے ہیں تو اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں اور اپنی یعنی اس رائے کو عوام میں پسند کیا جاتا ہے تو فلمیں دیکھتے ہیں آپ میں جی اتفاق ہے کہ فرصت نہ ہونے کی وجہ سے سال میں کوئی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دیکھ لیتا ہوں وہ بھی غالباً اپنی فلم دیکھتے ہوں گے اپنی فلم اس غرض سے کہ اگر بہت مقبول ہو گئی ہے تو منہ لپیٹ لپاٹ کے یا کچھ برقع پہن پہن کے <laughs> ایمان سے سے اس اور ویسے نہیں دیکھ سکتے ہر فنکشن ہمارے لیے حرام ہے مجبوری ہے کیا کیا جائے ہم پبلک جی کے لیے وقف ہے نا اب تک آپ نے کتنی فلموں میں کام کیا ہے میں جی یوں تو میں نے کام کیا سب سے پہلے میری فلم فلم تھی پہلی فلم بتاؤں یا سلسلے وار بتا دوں <laughs> میرے خیال سلسلے بار تو بتانا مشکل ہوگا پہلی فلم تھی گل بلوچ پنجابی پکچر تھی ان دونوں میں پنجابی نہیں بول سکتا تھا لیکن اب مار پیٹ کے حکیم بن گیا ہوں پنجابی بول لیتا ہوں بول لیتے ہیں واقعی اس کا پروناؤنسیشن جو ہے ہے نا <laughs> بہت جس کو کہتے ہیں نا ٹیڑھی کھیر یہ وہ ہے ایمان کے اچھا پھر میں نے لارے میں کیا پھیرے میں کیا پرائے بس میں کیا ریسنٹ جو پکچریں تھیں گلفام اور اللہ جانے بہت سی فلم مقصد یہ ہے کہ میں سینچری بنا چکا ہوں پوری کر چکی قطن جی بلکہ اس سے زیادہ اگر پوری تفصیل آپ کو چاہیے تو محکمہ انکم ٹیکس رجوع کیجئے پوری جس مل جائے گی آپ کو وہاں سے اتنی فلمیں آپ نے بنائی ہیں جی ان میں سب سے اچھی فلم کون سی معلوم ہوئی آپ کو مجھے جی۔ دیکھیے میں تو اپنی طرف سے ہر پکچر میں یہ سوچ کر رول ادا کرتا ہوں کہ یہ میں اچھا کر رہا ہوں اب یہ عوام کی پسند ہوتی ہے کہ کوئی اسے زیادہ زیادہ مقبول عوام میں یا کم تو میری طرف سے میں کبھی یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ اس میں میرا کام اچھا تھا جی۔ وہی میں نے عرض کی تھی نا کہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایک حرکت ایسی ہو جاتی تو اس کو دیکھ کے میں حیران ہوں کہ ہاں یہ میں کر گیا بس اتنا محسوس کر سکتا ہوں اچھا نظر صاحب آپ کے فلمی دنیا میں تو بہت سے دوست ہوں گے جی ہاں، یعنی اداکاروں میں فلمی اداکاروں میں جی جی ویسے ٹیکنیشینس بھی دوست ہیں فلمی اداکار بھی دوست ہیں پروڈیوسر بھی دوست ہیں دوست تو بہت ہیں ظاہر ہے لیکن اس میں ایک دو ایک دوست میرے زیادہ ہیں کون کون ایک تو میرے کرم فرما نذیر صاحب استاد ہیں یہ ڈائریکٹر ڈائریکٹر دوست بھی کیا بلکہ یہ کہیے کہ میرے باپ کی جگہ ہیں یعنی اصل باپ نہیں حقیقتاً کبھی آپ کچھ اور سمجھ بیٹھے ویسے یعنی باپ ہی سمجھتا ہوں انہیں اور جی۔ استاد بھی اور مجھے بہت پسند کرتے ہیں اور میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں اس کے بعد اپنے یہ برتن صاحب برتن صاحب او معاف کیجیے گا میں غلط کہہ گیا درپن صاحب <laughs> ویسے عموماً میں میں مذاق ان کو برتن صاحب ہی کہتا ہوں اور وہ مجھے بجر بھائی کہا کرتے ہیں نظر بھائی کی جگہ بجر بھائی جی ہاں وہ بھی ریورس کہتے ہیں نا کیونکہ گھریلو تعلقات ہم لوگوں کے زیادہ وسیع ہیں میری ماں ان کی ماں بنی ہوئی ہیں اور ان کی ماں میری ماں یعنی آپس میں بھائی بھائی <laughs> جی اور ہاں سب اس اس کے بعد ایک میرے عزیز رشتہ دار ہیں ان کا نام ہے آزاد صاحب جی جی آپ جانتے ہوں گے جب بھی بات کرتے ہیں کیا بھائی ابھی کہاں جا رہا بھائی یہ ان کی گفتگو ہے بہرحال وہ میرے رشتہ دار بھی ہیں بہت قریب سے رشتہ داری کی میرے خیال کھولنے کی ضرورت تو نہیں کھلا <laughs> بہرحال رشتہ دار ہیں تو عموماً مجھے وہ لاڈ میں بیٹا کہتے ہیں بیٹا ہاں ویسے میں ڈیڈی انہیں نہیں کہتا میں آزاد صاحب کہتا ہوں وہ مجھے بیٹے کے القاب سے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یار جو بھی کہتے ہیں بیٹا کہتے ہیں تو اکثر بیشتر ان کے ساتھ آپ کی صحبتیں رہتی ہیں جی ہاں عموماً وہ میرے گھر آتے ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں پھر تفریح ہو جاتے ہیں ہاں ایک واقعہ یاد آیا ایک سفر ہم دونوں نے مل کر کیا تھا بس وہ بس قابل سن ہے یعنی سننے کے لائق ہے <laughs> جی، تو وہ یوں تھا جی کہ ہم بائی کار لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوئے کئی مقامات پر ٹھہرے لیکن ایک خاص مقام کا وہ انسیڈنٹ کیا بولتے ہیں انسیڈنٹ کو اردو میں جی ہاں واقعات ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ہم جب رات کے ساڑھے گیارہ بجے سکھر پہنچے تو تھکے ماندے تھے ملتان ٹھہرے تھے رستے بھر سفر کیا تھا تو ملتان جب پہنچے ہیں تو ہم نے کھانا وانا کھایا اور یہ طے پایا کہ بھائی سو جائیں انہوں نے نہیں اب سونے کے تو ہم بالکل نہیں اسی اسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں میں نے جی پھر کیا کیا جائے گا یعنی کہنے لگے صاحب ہم رات بھر سفر کریں گے لوگوں نے منع کیا بھائی یہ اس علاقے میں رات کو سفر اچھا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ڈاکو پڑتے ہیں کہنے لگا ڈاکو میں نے کہا جی ہاں ڈاکو <laughs> کہنے لگے نہیں کوئی پرواہ نہیں اپنے پاس بندوق ہے بندوق تو ہے تمہارے پاس میں نے کہا جی ہاں میں چلاؤں گا کوئی پرواہ نہیں تو بہرحال ان کی مجھے ماننا پڑی اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی چلا دی میں نے کہا دیکھیے بابو آپ گاڑی تو آپ چلا رہے ہیں بابو بھی پہلے کہ گاڑی چلے اور آپ جی نظر صاحب معاف کیجیے گا بندوق چلانی آتی ہے آپ کو جی ہاں وہ اتفاق سے آپ تو اس وقت چونکہ کامیڈین ہوں ہر چیز کو مذاق میں سمجھیں گے لیکن میں اتفاق سے لاہور میں اچھا رائفل کلب کا سیکرٹری رہ چکا ہوں جی ہاں، کتنے ممبرس وہاں اب تو پہلے بہت تھے اب تو نیل بٹا نیل ہے <laughs> ختم ہو گئی وہ گاڑی چلنے کی بات ہاں گاڑی چلاتے ہوئے میں نے کہا بابو آپ چل تو پڑے ہیں لیکن یہ سوچئے اگر راستے میں کوئی بھی نظر آئے گاڑی بالکل نہ روکیے گا کہنے لگے یہ تم نے بہت اچھا کیا مجھے بتا دی میں نے کہا اچھا کہنے لگے بیٹے تم لیٹ جاؤ خیر نیند تو کیا نہیں تھی ویسی کروٹ لے کے میں لیٹ گیا بندوق میں نے ہاتھ میں پکڑ لی لوٹ تو کی نہیں تھی <laughs> اتفاق سے مجھے غنودگی جو آئی ایک دم بریک کا جھٹکا لگا میں اٹھ کر بیٹھا دیکھتا ہوں کیا ایک ٹرک والا کھڑا ہے اور وہ اسے پیٹرول کا ڈبا ہیں جو پیٹرول کا بھرا ہوا تھا آزاد آزاد صاحب وہ پیسے دے رہا تو نہیں نہیں میں پیسوں کی ضرورت نہیں شکریہ جی کام ہاں، بالکل وہی ان کی گفتگو ہے تو میں بڑا چپ رہا میں نے کہا باپو چلو ہاں بیٹے تم اٹھ بیٹھے میں نے کہا ہاں جی میں اٹھ گیا گاڑی ذرا سی چلی میں نے باپو یہ آپ نے کیا غلطی کی بولے کیوں میں نے کہا پتہ نہیں یہ علاقہ ان ڈاکو پڑتے ہیں بلا بلا ہاں بس جب انہیں یاد آیا تو گاڑی زور سے بازائی تم الٹتے الٹتے بچ گئے اچھا ایک اور خاص واقعہ سن چوالیس یا پینتالیس میں جب شوری پکچر میں میں ملازم ہوا تھا ساٹھ روپے پر تو وہاں ایک ہمارے بیگ صاحب پہلے زمانے کے ہیرو تھے وہ پاگل ہو گئے تھے اچھا جب وہ اچھے ہوئے پاگل خانے میں تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک فنکشن کی جی تو وہاں جا کے کچھ لڑکیاں کچھ آرٹسٹ پاگلوں میں جا کے ان کو ویرائٹی پروگرام پیش کیا تو پروگرام پیش کرنے کے بعد میں کھڑا ہوا غلامی اچھا، معاف کیجیے وہ دیکھنے والے سب پاگل تھے تو اور کیا آپ نے کوئی اچھا صحیح دماغ سمجھا تو ان کے لیے کس طریقے سے آپ نے ارینج کیا ارینج یوں کیا کہ وہ ان کے پولیس والے بھی کھڑے تھے جو ان کو سنبھالتے ہیں کوئی ناچ رہا تھا کوئی کڑھائی لیے تھا کوئی ہمیں منہ چڑھا رہا تھا عجیب عجیب قسم کی حرکتیں ہو رہی تھیں بہرحال میں کھڑا ہوا تھا تو ایک ساتھ تشریف لائے لائن قدابر نظر صاحب السلام علیکم میں نے جی السلام کہ آپ کا مزاج اچھا ہے میں میں نے جی ہاں بھائی آپ کی پکچریں بےحد پسند کرتا ہوں میں جی، میں نے جی ہوں شکر گزار ہوں تو کہنے کے آئیے ذرا اس کمرے میں بیٹھے میں بیٹھیں گے میں کمرے میں گیا بہت اچھی پوزیشن کا کمرہ جو تھا خوب سجایا ہوا تھا کہنے کہ تشریف رکھیے بیٹھے انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جلیبی کا ایک پیکٹ نکال کے دیا میرے سامنے کہنے کھائیے میں نے جی میں میٹھا نہیں کھایا تھا کہ نہیں نہیں صاحب کھائیے بھی میں نے حضور میں نے کیا میں نہیں کہنے کہ کھائیے ڈانٹ کے کہا جی ہاں میں نے ان کے منہ کو دیکھا تو منہ پر غصہ تھا پھر میں نے کہا التجائی انداز میں کہ حضور میں نہیں کھاتا ایک بھرپور ہاتھ کھینچ کے آپ نے اتنے زور سے ہاتھ پھرایا تھا میں سمجھا کچھ نہیں صاحب میں بے خودی میں اپنے منہ پر یہ چپت رسید کر گیا تو جو تھپڑ مارا تو میں بہت خائف ہوں میں نے کہا یہ پاگل ہے جب معلوم ہوا یہ پاگل ہے اب میں پیچھا کیسے چھوڑا ہوں میں نے کہا مجبوراً ایک جلیبی اٹھا کے کھائی کہنے صاحب ہم تو آپ کے پرستار ہیں اور آپ انکار کرتے ہیں میں نے جی میں نے کھا لی اب اجازت کہ نہیں تھوڑی دیر اور بیٹھیں گے تو پھر میں نے ایک بہانہ سوچا چھنگلیا اٹھا کر میں نے کہا کہ ذرا میں باہر ہوا کہ نہیں صاحب یہ لیٹرین حاضر ہے چلیے وہ کھڑے ہو گئے لیٹرین کا دروازہ کھولا اب میں گھبرایا کہ اللہ نہ خدا نہ خاص اگر مجھے لیٹرین میں بند کر دیا تو پھر میرا کیا بنے گا میں انہیں دھکا دے کے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگا ہوں وہ میرے پیچھے اور میں آگے <laughs> جناب مجھ سپاہیوں نے بیچ بچاؤ کیا خدا کا شکر ہے کہ آپ وہاں سے صحیح سلامت نکل آئے جبھی تو آج زندہ سلامت آپ کے سامنے ہوں اگر آپ فرمائیں تو کوئی ریکارڈ سنائیں آپ کو ہاں، ضرور سنوا دیجیے لیکن پہلے وہ غالدان منگوا دیجیے ضرور تو کون سا ریکارڈ سننا پسند کریں گے آپ ریکارڈ جی دیکھیں ڈبا دیجیے مجھے یہ دیکھیے یہ نہیں صاحب اس میں کافی ہیں دیکھنا مشکل ہاں ہاں یہ ہے یہ بتا دیجیے یہ میری اپنی پسند ہے ٹھہریے اچھا یہ ریکارڈ لیجیے یہ ریکارڈ سنیے میں ہوں مال کو اس کی مدھم مغتا نگانی تا گما اور تو تراغن تھا نیل کمل میں راگ بھروی تانے منہ رکھ کے چوکا کالا دگا لے گلے دیکھا صاحب آپ کو پسند آیا جی ہاں میرا خیال ہے ہمارے سننے والوں کو بھی پسند آیا ہوگا بس عوامی پسند پسند کو میں سمجھتا ہوں <laughs> وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی اور دلچسپ باتیں سنیں بہرحال یہ بلب بنانے والوں کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کیا جاتا ہے امید ہے آپ اسے قبول فرمائیں گے یہ مٹھائی کے بلب بنے ہوئے ہیں جی نہیں اس میں کچھ ان کے مختلف قسم کے بلب ہیں کتنے ہیں چھ دیکھیے صاحب انہیں میں کہاں کہاں لگاؤں گا کمرے تو بہت وسیع ہیں چھ کی بجائے میرا حصہ تو کم از کم بارہ ہونا چاہیے بہرحال میں یہ آپ کا پیغام پہنچا دوں گا ان تک اچھا آپ قبول نہیں آپ ہی رکھ لیجیے آپ کا حصہ ہے جی نہیں آپ ہی رکھ لیجیے یعنی تو لیا آپ نے نہیں تو پبلک کون سی دیکھ رہی ہے اچھا اچھا صاحب اجازت اچھا،, اچھا شکریہ میں اجازت چاہوں گا جی ضرور السلام علیکم وعلیکم السلام